حضرت نسل صاحب جانتے ہیں آپ کو جی۔ جاتے رہتے ہیں اوپر بیٹھ جاؤ آپ کو چوٹ لگی آپ تو تھوڑا آگے سے بہت ضروری بات توبہ کے بارے میں توبہ اتنا زبردست کیمیکل ہے ہو گیا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں بات کریں تقریباً ایک بجے پہنچا جزاک اللہ ہو گیا آپ سمجھ تھوڑا سا تھوڑا سا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو جو ذکر کرتا ہے جلیس و منظر عنی حدیث قدسی میں آتا ہے جو ذکر کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہو وہ ہے کہ الحدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا جلیس و منظر عنی جو ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے فرشتوں کی اس کو صحبت مل رہی ہے ہمارا تذکرہ انبیاء اور کی روحوں کو جمع کر کے اور اولیاء اللہ کی روحوں کو جمع کر کے نیک روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے تھے ان بندوں کو یعنی حقوق العباد ادا کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان دال روٹی کی فکر کرتے ہوئے مجھے یاد بھی کرتے ہیں مجھے بھولتے بھی نہیں ہیں اور صرف ذکر جو ہے مثبت ذکر بھی ہوتا ہے منفی ذکر بھی ہوتا ہے ہمارے حضرت بھی صبح روزانہ زور دیتے ہیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے ذکر سے انسان کو نفس کو پٹکنے میں روح کو پٹکنے میں نفس کو پٹکنے میں آسانی رہے گی روح غالب رہے گی اور نفس جو ہے اس کے اوپر حاوی رہے گا تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا تعالی علیہ وسلم ہو گیا آپ نے کچھ سنایا تھا کتاب میں سے سنت اور ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے کچھ سنتیں بتائی جاتی ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ پڑھ پڑھ کے سننی تو ہو گئے مگر کسی وقت کوئی سنت یاد آ بھی جاتی ہے بھائی میں نے کتاب پڑھ کے سنائی تھی تو محمد صلی علیہ رسول کریم انسان اللہ کا محبوب مرد یا عورت بن ہی نہیں سکتا جب تک اتباع سنت کا اہتمام نہ کرے کل جو ہے ہمارے پیارے شیخ جو ہے محبی و محبوبی حضرت والا خطب زمانہ اختر ثانی حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کا تو کیا خواتین غرفہ یعنی حضرت والا نے الاؤ کر دیا تھا ایجاد دے دی کہ خواتین جو ہیں غرفہ دیکھ لیں تو پردے کا انتظام ہو گیا مرد سارے مسجد میں آ گئے خواتین کو اجازت دے دی کہ ساری غرفہ میں جا کے خانقاہ میں جا کے دیکھ لیں بیٹھک وغیرہ تو بہرحال پھر حضرت کی طرف سے بریانی بھی تھی اور جوس بھی تھا تو میں تو نالائق ہی ہوں اپنے ایبوں پہ نظر رکھنی چاہیے دوسروں کے نہیں میں تو اپنی ایبوں پہ تو نظر ہونی چاہیے دوسروں کے نہیں مگر اپنے متعلقین کو دیکھ سکتا ہے تو میری نظر دو تین دوستوں پہ تھی کہ وہ بریانی پوری صاف کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں <laughs> ایک ایک ذرہ صاف ہونا چاہیے وہ تو انہوں نے پورا پیکٹ دے دیا پیکٹ دے دیا اب ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اختیار میں تھا اللہ نے ایک رزق کی دولت دی ہے ہمارے اختیار میں تھا اچھا ایک بات بتا دوں کہ یہ دکھائیے تصویر جتنے بھی ہیں بزرگان دین گزرے نا انہوں نے یہ والی تصویر استعمال کی ہے یعنی سنت بھی ہے یعنی دھاگا ہو اس میں گرہ بندی ہو اللہ عنہ کے پاس دھاگا ہوتا تھا اس میں گرہ بندی رہتی تھی اس کو وہ کاؤنٹ کرتے تھے گنتے تھے اور شیخ عبد القاعد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین کے پاس یہ والی تصویر ہوتی ہے آج کل کی جو ماڈرن تصویر آ گئی ہے ٹھک ٹھک ٹاک والی تو وہ اس میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس طرح یہ گھمانے میں جو اس طرح اس میں اس کو بھی کر سکتے ہیں آج کل الیکٹرانک تصویرات اور بہت سارے آج کل نئے نئے آلات آ گئے ہو سکتا ہے موبائل میں کوئی ایپسی اپلیکیشن آ گئی ہو تو اس کو دباتے رہے آپ بیٹھے ہوئے <laughs> ہر چیز موبائل میں آج گئی ہے آج کل مگر مفتی ذکی اسمانی صاحب دونوں کا تمہاری کی بڑی زبردست بات ہے دفع مزرت مقدم ہے جلب منفیات پر گناہوں یعنی نقصان سے بچنا ضروری ہے فائدے کے حاصل کرنے سے ہر کوئی جہاں بھی جائیں آپ رشتے داروں سے ملنے ہم لوگ اس دفعہ بہت جا رہے ہیں <laughs> بڑا مزہ آ رہا ہے بڑا نور محسوس ہو رہا ہے مگر تقوا کے ساتھ جا سکتے ہیں مرد الگ ہو عورتیں الگ ہوں تو ہر کوئی بس اپلیکیشنوں کی تعریف کر رہا ہے یہ اپلیکیشن آ گئی یہ اپلیکیشن آ گئی اپلیکیشن تو آ گئی اس میں جو لڑکیوں کی تصویریں آ رہی ہیں جائز ہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو ملانی ہو یا غیر ملانی ہو کسی مرد یا عورت کو جائز نہیں کہ وہ نامحرم کی تصویر دیکھے گیمز کھیلنا بھی بہت سے خط آتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں گیمز کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں مرد کی یا عورت کی یا کارٹون ہوگا کارٹون تو جائز نہیں ہے جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے سیدھی سیدھی بات ہے اس میں کوئی زیادہ فارمولا تو نہیں لگا ہوا جہاں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے چاہے ڈیجیٹل ہو یا کوئی سی بھی ڈیجیٹل کا باپ ہو جو انسان بھی مولا رومی فرماتے ہیں اگر ایک گناہ میں بھی ہم ملوث ہیں تو ہمیں دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہماری ذات خود دوزخ ہے ہمارے شیخ بھی یہ شیر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سچی توبہ کر لیں آج اسی کے بارے میں ذکر کرنا ہے تو سچی توبہ کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ نفس پہ مردانہ وار حملہ کر کے دیکھیں مرد اور عورتیں سچی توبہ کتنے لوگوں نے تقریباً حضرت فرمائے تھے تین سو زیادہ یا چار سو زیادہ موبائل ہمارے دوستوں نے یعنی اتنے لوگوں نے بیچ دیا ابھی تک اور زیادہ موبائل لے لیا اس میں اتنا فائدہ نور محسوس ہو رہا ہے اگر کسی نے ٹچ والا موبائل رکھا ہوا ہے تو اس پہ نیٹ لگایا ہوا ہے نیٹ لگا ہوا ہے تو اس پہ کسی وقت بھی انسان گناہ کر سکتا ہے پہلے تو اللہ والوں نے اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کیا ہمارے شیخ تو اتنے بڑے بڑے حسین لڑکوں سے احتیاط کرتے تھے حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ حضرت والما شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس میں ذرہ برابر کشش ہوتی تھی اس سے ہمارے شیخ شیخ اول حضرت والا احتیاط کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اور ہم لوگ اتنے اپنے نفس سے بھروسہ کر کے موبائل رکھا ہوا اس میں نیٹ لگا ہوا ہے کسی وقت بھی آن کیا آپ کو ضرورت کیا آپ شیخ کو لکھ کے دیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو ضرورت تک ہی محدود رکھیں اس ضرورت جس کے نہ ہونے سے ضرور اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے خواتین کو کیا ضرورت ہے ہمارے شیخ یہ سوال کرتے ہیں مہندی کا ڈیزائن دیکھنا ہے ڈائجسٹ پڑھنی ہے آپ کو ڈائجسٹ دیکھنا ہے تو جائز نہیں مہندی کا ڈیزائن دیکھنا ابھی پچھلے مجلس میں سنایا تھا کہ حضرت منع فرما دیا کہ خواتین کے مردوں کو جائز نہیں کہ وہ ہمارے شیخ شاہ فروز صاحب تم آ جائے کچھ سا کاروبار کر رہے تھے مہندی کا ڈیزائن لگا رہے تھے کہ اپنی کسی اس کے اوپر تو حضرت والا رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت فرمایا کہ بھائی اس لڑکی کے ہاتھ میں بھی تو کشش ہے اور لڑکے جتنے بھی لوگ اس کو مہندی کا آپ کا پیکٹ لیں گے اس میں ہاتھ پہ بھی نظر پڑے گی ہاتھ تو جوان لڑکی کا ہے اس کے اس میں بھی کشش ہوگی اس آپ مہندی کا ڈیزائن کا ہاتھ مت لگائیں ویسی ڈیزائن لگا دیجیے دیکھیے ہمارے شیخ تو رحمۃ اللہ علیہ تو اتنی احتیاط کا فرما رہے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مہندی کے ڈیزائن اس پہ دیکھ رہی ہیں گوگل پہ سرچ کروا رہی ہیں اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ ٹیکسی منگوا رہے ہیں ٹیکسی پہ جا رہے ہیں ٹیکسی پہ جا رہے ہیں کریم پہ جا رہے ہیں پہلے جب کریم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کریم کو منع نہیں ہے جس کے پاس ہے میرے بھائی کے پاس ہے وہ بلا لیتا ہے کریم وغیرہ بہرحال میں تو استعمال نہیں کرتا تو کبھی ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے مگر نقصان زیادہ ہے بہرحال جس کے پاس ہے نقصان سے بچنا ضروری ہے ایک لمحہ بھی اگر ہم نے ایک بد نظری بھی کر لی سارا تحجد کا نور چلوں کا نور جو چلے لگائے چار مہینے لگائے اور جو اتنی حضرت والا کی خدمت کی میں اپنی بات کروں میر صاحب رحمۃ اللہ خدمت کی موجود شیخ کی اتنا حسن زن اتنی محبت فرماتے ہیں اتنا محبت دیتے ہیں جزاک اللہ اور ان کا سارا عملیہ میٹ ہو جاتا ہے اور ہماری جتنی ملانیاں میں بولوں گا شیخ تو کہہ سکتا ہے عام آدمی کسی اور کو نہیں کہہ سکتا جتنی ہم لوگ ملانیاں بنی بیٹھی ہیں آپ نے نیٹ کیوں لگوایا موبائل کے اوپر کیا ضرورت کیا ہے آپ کو خواتین کو کیا ضرورت آ گئی کوئی آپ کا بزنس چل رہے گا نہیں ہم بور ہو جاتی ہیں گھر پہ جب انٹرنیٹ والا موبائل نہیں تھا نیک عورتیں کیسے وقت گزارتی تھیں بہشتی زیور پڑھیں بہت سی خواتین کا آیا کہ بھائی ہم پورے دن ایک ہی ہمارا روٹین رہتا ہے صبح سے صبح کی مجلس سنی پھر عصر کی مجلس سنی پھر عشاء کی مجلس سنی چلو نہیں بھی سنی تو بس ہم لوگ یہی سنتے رہیں ہر وقت یہی کرتے رہے نہیں ایسی بات تو نہیں آپ ہنسیں بولیں آپ اچھی اچھی چیزیں بنائے گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کریں گھر میں جہاد کا ثواب مل رہا ہے یہ تو آپ کرتی نہیں ماسیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے کہنا تو آسان ہے آج کل کیونکہ عورتیں کمزور ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جھاڑو اس نے برتن پکانے کی ماسی رکھ لی <laughs> ہر چیز کی ماسی رکھی ہوئی ٹھیک ہے اب آپ بڑی عمر کی ہو گئی اب آپ کے اندر جو ہے صلاحیت نہیں رہی کام کرنے کی تو آپ ماسی رکھ سکتی ہیں مگر دوسرے اتنے کام ہے ٹھیک ہے اب آپ بڑی عمر بھی ہوئی تو بچوں کو سکھائیں ان کو محبت سے سکھائیں بچوں پہ رحم کرنا چاہیے سختی نہیں کرنی چاہیے تو اس کی ٹائم تو پاس ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں انسان اگر اگر انسان اللہ والے تو ہمارے شیخ ہیں اگر انسان سو بھی رہا ہے تو گناہوں سے تو بچا ہوا انسان موبائل میں گھسا اور اس میں نیٹ لگایا اپلیکیشنوں میں گیا تباہ و برباد ہو گیا ایک اپلیکیشن کے لیے سو اپلیکیشن ننگی بھی تو آئیں گی اس کے اندر جائز ہے کیا ننگی عورتوں کو دیکھنا ننگی تصویریں دیکھنا جائز ہے حضرت فرماتے کیا کروں میں تھک جاتا ہوں ابھی جو آپ شیر پڑھ رہے تھے اپنی داستان درد سے اختر مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا ہمارے بزرگ آئے دین ڈائریکٹ دکھتی بھی رکھتے ہاگ رکھتے تھے ڈائریکٹ دلی کے دم پہ پیر رکھو تو میاؤں کرتی ہے وہ انسان کب تک چپ رہے میں اپنی بھی بات کرتا ہوں ہمارے شیخ جو ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے انتظام کیا پورے گھر میں اپنے اسپیکر لگوائے ہوئے اب ضروری حضرت والا ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز احمد نے کہا تو مالیہ کو ہم سیمپل بنائیں گے ان کے گھر والوں کو تھوڑی بنائیں گے وہ تو اپنے درد سے کہتے رہتے ہیں ایک نہ ایک دن پتھر میں سوراخ ہو جائے گا تو اسی کو دل میں چوٹ لگ جائے گی ہمیں دوسروں کے ایبوں کو نہیں دیکھنا چاہیے شیخ کی اولاد کو اس کے گھر والوں کو نہیں شیخ کا عمل دیکھیں بسم اللہ بہت سے لوگ شیخ کے اولاد کو شیخ کی گھر والی کو شیخ کے نانا دادا پھپا چچا ماموں سسرال والے اور ان سب کو نمونہ بناتے ہیں آپ شیخ کے عمل کو دیکھیں شیخ کا عمل سے ہی بڑھ کر حضرت والا کا طریقہ ہے ہو سکتا ہے شیخ کوئی نالائق بھی ہو سکتا ہے <laughs> مطلب ہمارے شیخ تو ماشاء اللہ خطب زمانہ میں اپنی بات کر رہا ہوں آج کل کے مجھ جیسے لوگ جو شیخ بنے بنے ہیں بیٹھے گھومتے رہتے ہیں <laughs> تو وہ نالائق بھی ہو سکتا ہے وہ ہمیں تو حضرت والا کی شاعر اولیا بھی چلنا ہے اور نشر بھی یہی بات کرنی ہے اور ہمیں عمل کر کے بھی دکھانا ہے جو اس پہ عمل کرے گا اس کو سکون ملے گا جو عمل نہیں کرے گا بولے گا یہ لوگ تو بس اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں شیخ کی بات کی پھر اہمیت کہاں رہی ہے ہمارے شیخ تو یہ باتیں کرتے ہیں حضرت والا کو جنہوں نے قدر نہیں کی حضرت میز و رحمۃ اللہ کی موجودہ شیخ تو روتے ہی رہتے ہیں ان کی بات سنتا کون ہے <laughs> ہمارے شیخ کی بات کون سنتا ہے عمل کرنے والے کتنے ہیں اولیا پہ چلنے والے حضرت اکیلے چل رہے ہیں کچھ احباب ہیں مسجد چل رہے ہیں باقی سب پر سے اڑا دیتے ہیں مگر ہمیں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی ہمیں تو اچھا ہی گمان رکھنا ہے ہر کسی سے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے آخرت میں ہر کسی کو اپنا ہی جواب دینا ہے تو بات ایک چل رہی تھی بہت اچھی بات تھی بیچ میں دفعہ مضرت مفتی حفیظ فائید صاحب نے فرمایا تھا مالی نے کہ جلد یعنی گناہوں سے بچنا ضروری ہے فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ تو جب رشتے داروں سے ملنے کا یہ فوائد یہ فوائد بچوں کی یہ آج کل کہانیاں آ گئی ہیں اس کے اندر اس میں بغیر کارٹون کے ہوتی ہیں کارٹون کے بغیر کارٹون کے آپ ڈھونڈتے ہیں تو کارٹون والے بھی تو اس میں آ جاتے ہیں اور پھر بچوں کو جب بغیر کارٹون کا دکھائیں گے تو وہ بولیں گے ہمیں اور دکھائیں اور دکھائیں اور دکھاتے آتے پھر بچے بڑے ہو جائیں گے وہ خود ہی آج کا بچے ٹچ موبائل کو دبا رہے ہوتے ہیں پاس ورڈ کھولنا کیا سب کو پتہ ہے زیڈ ہے زیڈ ہے یا کوئی ایسے ہی بچوں دیکھتے رہتے ہیں ابا اما کو <laughs> کھول لیا بچوں نے ہے نا تو اس لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے بزرگان دین انہیں کیا غرض ہے انہیں ہم سے کوئی غرض ہے کیا اللہ والے ان کو غرض تھوڑی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں میں بھی اللہ والا بن جاؤں میرے دوست بھی جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ والا بن جائیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کیا آج کل کے زمانے میں گزارا ہے کیوں نہیں ہے ضرورتیں ہم نے بڑھا لی ہیں خامہ خائی پہلے کے لوگ تو بازاروں میں جا کے چیزیں خرید لیتے تھے آج کل اپلیکیشنز آ گئی ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں مگر اس میں آپ لکھ کے تو دیں نا کسی نے لکھ کے دیا آج تک کہ میں ایک فلم بھی نہیں دیکھی ایک تصویر بھی میری نظر نہیں پڑی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو عورتیں بولتی ہیں میں تو عورتوں کی تصویریں دیکھتی ہوں مرد بولتے ہیں میں تو مردوں کی تصویریں دیکھتا ہوں جائز کیسے ہو جائے گا تصویریں دیکھنا اخبار پڑھنا بھی ہمارے شیخ کو منع فرماتے ہیں ایسے اخبار میں تصویریں ہوتی ہیں اگر گھر میں ڈون اخبار آ رہا ہے آپ کو جاب دیکھنی ہے جنگ اخبار آ رہا ہے پہلے تصویریں مٹائی جائیں گی نقصان سے بچنا ضروری ہے تاکہ بچے بھی دیکھیں بھائی تصویریں مٹائی جا رہی ہیں اس کے بعد انسان عمل کر سکتا ہے مشورہ کر لیں ایسی بات نہیں کہ ہر چیز جیسے اب بہت سے لوگوں نے مشورہ کیا اب ان کو امریکہ بھیج رہے ہیں یونیورسٹی امریکہ بھیج رہی ہے یا وہ کہیں بھیج رہے ہیں اب مجھ سے مشورہ کیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے شیخ تو منع کرتے ہیں صبح ہی تو فرمایا تھے امریکہ میں تو یہ کہ گناہ خود آ جاتا ہے ہمارے پاس چل کے یہاں تو ہمیں جانا پڑتا ہے گناہ کے پاس امریکہ میں تو گناہ خود ہی آ جاتا ہے چل کے آپ گناہ لڑکیاں دعوت دیں گی لڑکے دعوت دیں گے یوں گھوم رہے ہوں گے آ جاؤ بھی ہمارے ساتھ منہ کالا کر لو مگر یہاں پہ ایسا تھوڑی آتا خود جانا پڑے گا اور سب سے بڑھ کے یہاں مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں امریکہ میں تھوڑی آئیں گی اگر آپ امریکہ چلے بھی گئے تو بس کیا ڈگری لے کر آ جائیں گے اور داڑھی منڈا کے آ جائیں گے چلو اگر داڑھی بچ بھی گئی تو ٹوکیو اتر جائے گی اور سب سے بڑھ کے بات کہ مسجدوں اتنی دور دور مسجدیں ہیں مسجدوں کی جماعت کا ثواب نکل جائے گا اور بہت سارے نقصانات ہیں سعودی عرب میں رہنا مشکل ہو گیا وہاں پتہ ہی چلتا بہرحال ہیں بادشاہ امام صاحبان بھی ہیں مگر جس کو دیکھو داڑھی شیب ہے نماز پڑھا رہا ہے دبئی میں تو اور زیادہ مشکلات ہیں چکھنے چھپے ہوئے اور نماز پڑھا رہا ہے یہاں تو کم از کم جہاں بھی جائیں گے آپ مسجد ملے گی ایک وجہ میری ہجرت کرنے کی یہ بھی تھی مسجد ملے گی تو وہاں پہ آپ کو بادشاہ امام ملیں گے ماشاء اللہ پہلے صحیح عقیدے والے بھی اور بادشاہ ایک مٹھی داڑھی والے تخنے کھلے ہوئے ٹی وی جن کے گھر میں نہ ہو ایسے امام وہاں تو سب چیز کے گھر میں ٹی وی ہے ڈیجیٹل مسجدوں میں ٹیلی ویژن وہ لگ گیا ہے لائیو اور عورتوں میں امام صاحب کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے ہاں سعودی عرب کے اندر ایسی ایسی مسجدیں بن گئی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتنوں سے بچے چٹنی روٹی کھا رہے ہیں پاکستان میں بھلے یہاں کچرے پڑے رہتے ہیں بھلے روڈیں بند ہیں مگر اس سے گناہوں سے تو بچنے کا آسان طریقہ ہمارے پاس ہے خانقاہیں اللہ والے شیخ سے قریب رہ رہے ہیں اب کوئی فیض نہ اٹھائے تو اس کی الگ بات ہے بہت سے لوگوں کے وہاں کی جو ہے رنگینی اچھی لگتی ہیں حضرت والا کے شعر میں اکثر کراچی جب فیصلہ سے روزانہ جاتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں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 دنیا میں جو بھی گھسا ہے اس کو سکون نہیں ملا مگر دنیا میں گھس کے اللہ کو یاد رکھنا یہ اللہ والوں سیکھا جاتا ہے مسئلہ نہیں ہے روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنی ہے اتنی فکر کرنا کہ شیخ کے پاس آنا چھوڑ دینا میرے دو تین دن نہیں آ رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ابو کی خدمت کی وجہ سے والد صاحب اور والدہ کی وجہ سے ابو کو کل جانا تھا تو ابو چلے گئے تو ان شاء اللہ حضرت کے پاس حاضری ہوگی میری حضرت والوں کو بتا دیا تھا میں نے تو مگر فجر کی مجلس میں تو حاضر ہوتا تھا بہرحال تو یہ سب بیلنس رکھ کے چلنا ان سب چیزوں کو دیکھنا یہ اللہ والوں سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے مشورے کے بغیر ہمت نہیں مل سکتی ہم لوگوں کو ہمت آئیں گے بیٹھیں گے مجلس میں ٹھیک ہے مبارک ہے اور جب تک مشورہ یہ کریں گے شیخ عالم و غیر تھوڑی ہوتا ایک عرصے بعد فون کر رہے ہیں کہ میں بے سکون ہوں پریشان ہوں تو میں چلے پہ جانا چاہتا ہوں بھائی پہلے گناہ تو چھوڑیں آپ چلے پہ جائیں گے آپ کو سکون مل جائے گا آنے کے بعد جو گناہ کی عادت ہے وہ تو وہی رہے گی میں وہاں جانا چاہتا ہوں بھائی منع تھوڑی ہے تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے وہ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے بنائی گئی اپنی اصلاح کے لیے کیا کیا آپ نے وہ تو شیخ کی نفس کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور خدمت ہے ان سے اصلاح اور مشورہ ہے بہرحال تو سنت کی بات چل رہی تھی ایک تھوڑی سی سنت کا تکرار کر لیتے ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو ہو رہا ہے نشر اچھا دوسری بات یہ کہ میرا موبائل ابھی ذرا خراب ہو گیا اس لیے میسج وغیرہ بہت سارے جمع ہو گئے کسی کا رپلائی میں نہیں کر سکتا <laughs> مگر اس کا مطلب الحمد للہ کوئی سوال نہیں ہوتا میں خود ہی خرید لوں گا موبائل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی موبائل خرید کے دے دے ناؤز بلّہ کوئی پیسے دے دے میں بس وہ موبائل پانی میں چلا گیا تھا تو اس لیے میسج بھی بتانے کا مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگ میسج وغیرہ کرتے ہیں تو ابھی میں کسی کا میسج نہیں پڑھ پا رہا کالیں آ رہی ہیں مگر میں ریسیو نہیں کر پا رہا ہوں <laughs> اس لیے بتا دیے کہ اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں کیونکہ موبائل سے ہمارا بڑا کنیکشن رہتا ہے اصلاحی تعلق نیک لوگوں سے ملاقاتیں خواتین کے میسج وغیرہ آتے ہیں تو خواتین اکثر بات کرنا نفس بہکا سکتا ہے عورتوں کی آواز میں اس لیے عورتیں شوہر کی اجازت کے ساتھ بھاری آواز میں بات کرتی ہیں شیخ سے بہتر ہے کہ خط لکھیں بہت ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے بھاری آواز میں ضروری بات کر لیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے میں غصے کی مریضہ مریض ہوں آپ بتائیے مذاق اڑائے تو اڑانے دو ایک صحابی تھے ایک بال آیا تھا بولوں بکرے جیسی ہوں ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے جیسی بھی گاڑیاں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں رکھیے تمہیں کیا تکلیف ہے نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں داڑھی رکھی ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں تم ابھی سے تم نانی اما لگ رہی ہو تم چاچی اما لگ رہی ہو <laughs> جوان لڑکیاں جب پردہ شروع کرتی ہیں تو عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں میری بہنوں کو ملی اور اس طرح بولتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تو عامل کا قصہ سنانا تھا وہ ابھی تازہ واقعہ ہے میں اتنا دکھ ہوا خیر وہ شیخ سے ان کا تعلق بھی کمزور ہے مجھ سے تعلق کمزور ہے جن کا تعلق کمزور ہوتا ہے ایسا فرماتے ہیں عامل و چکر میں وہ پڑتا ہے جو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اب وہ سکون چاہتا ہے سکون کی وجہ سے عاملوں کے پیچھے بھاگے گا اب وہ عورت عاملن بیگم <laughs> اور اس نے جو بھی بہرحال عورت کو کہتے ہیں تو اس نے پہلے بولا آپ کے بچے بھی اثرات ہیں آپ کے اوپر بھی اثرات ہیں میاں بھی اچھا اس نے سب سے پہلے والدہ کا نام پوچھتے ہیں <laughs> یہ ہوتا ہے نا اس نے بھی والدہ کا نام پوچھا اور ان سے بھی شوہر سے بھی ان کی اپنے شوہر سے بولو کہ والدہ کا نام بتائیں اور بڑی پردے والی اور جھوٹے جھوٹے فتوے دارالعلوم کراچی کے لگائے ہیں ہمارے ان کی طرف سے اجازت ان کی طرف سے خانقاہ بنائی ہوئی اپنی ان کی طرف سے ہمیں اجازت ہے ان سب کا اعتبار ہے جھوٹی اس ٹائم پہ لگا کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں اور پھر اچھا سب ہو گیا بڑے محبتیں پیدا ہوئیں میاں بیوی میں بھائی شیخ سے آپ نے پوچھا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں آپ شیخ سے تو پوچھتے محبتیں پیدا ہوئیں اور پھر اثرات بھی کم ہونے لگے پھر وہ اس کے بعد دوبارہ گئے اب ہمیں کچھ ہونے لگا ہے عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے تو میں نے کہا بس وہ تو سب ٹھیک ہے ہم ایسے پیسے ویسے لیتے نہیں ہیں بیس ہزار روپے لگیں گے سیدھے سیدھے بولا اب وہ آ گئی اپنے مقصد پہ آ گئے نا بولو اتنے باتیں کرنے کے بعد ان سے انسیت ہو گئی شیخ سے انسیت تو بڑھائی نہیں جاتی عاملوں سے انسیت بڑھا رہے ہیں کیونکہ اصل میں شیخ تو گناہ چھوڑنے کی بات بتاتا ہے حضرت یہ فرماتے ہیں وہ تو ظاہر سی باتیں مشکل ہے عاملوں کے چکر تو آسان ہے اچھا اس کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے قرضہ لے کے بیس ہزار روپے دیے عامل کو <laughs> آپ بتائیے حضرت فرماتے ہیں چٹائیوں کے لیے پیسے نہیں نکلتے خانقاہ کے لیے مدرسے کے لیے پیسے نہیں نکلتے اتنے غریب غریب علماء کرام ہیں ان کے لیے پیسے نہیں نکلتے نکلیں گے تو یہاں سے نکلے عاملوں کے اوپر خرچ کر دیں مجھے اتنا دکھ ہوئے گا تم نے پیسے برباد کیے نالائے <laughs> میں محبت سے کہا یہ تو ابھی میں کہہ رہا ہوں پیسے آپ نے برباد کر دیے کاش آپ مجھ سے تعلق رکھتے مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا آپ کو حضرت والا سے ملواتا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ ابھی سن رہے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں اور جو شیخ سے تعلق کم رکھتے ہیں تو الحمدللہ حضرت والا کے پاس سارے وظیفے موجود ہیں اولاد نہ ہونے کا وظیفہ مگر سروت صاحب کے پاس کوئی بیٹھے تو صحیح پہلے وہ بولیں گے آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن چلتا ہے <laughs> وہ بتائیں گے پہلے گنا چھوڑنے کی باتیں بتائیں گے پھر وظیفہ دیتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بچوں پہ نظر لگ جاتی ہے جنات کے اثرات ہیں وہ سارے تعویذ حضرت والا کے پاس ہیں ہمارے شیخ کے پاس ایسا نہیں کہ نہیں سارے تعویذ رکھے ہیں مگر وہ تعویذ دوسرے درجے پہ ہیں پہلے درجے پہ تقوا ہے تعویذ میں صاحب ہے کسی تعویذ وظیفے تو پڑھتے تھے صاحب مگر تعویذ واویز نہیں باندھتے تھے وہ لوگ وظیفے تو ہمیں ہی پڑھنے چاہیے معمولات صبح شام جو پڑھ لے گا کامل ہے معمولات صبح شام جنات سے بچنے کے اثرات اور ہر بیماری سے بچنے کے زوال نعمت سے سارے وظیفے اس میں لکھے ہیں اس کے اندر میرا بیچارے نے بیس ہزار روپے ضائع کر دیے مجھے میں نے کہا بھائی آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اس کو سمجھایا کہ آپ مجھ سے تعلق رکھیں آپ کو بتاؤں گا ساری مشکلات حل ہو جائیں یہ لو یہ لو بیٹے تھے یہ لو اب آپ بولیں گے اس پہ بھی کوئی ہو گیا جنات کا اثر یہ لو اس کو اماں کے پاس بھیج دیں یہ لو اس کو بھی ٹافی دے دو ہن صلی اللہ رسول کریم مختصراً ایک بات عرض کرنی تھی فرما رہے ہیں کہ میں دوستوں بزرگوں مشکات کے شعر ملا علی قاری مرقاز شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی دو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ نے دنیا میں دو امن نازل فرمائے ہیں جو ہمیں عذاب سے بچا لیں گے کانا فی امانانی من عذاب اللہ فروفی احدہما کم الاخر ایک امن تو اٹھا لیا گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ان کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا ایک امن باقی ہے یعنی جس سے ہمیں سکون ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ علیہ قرآن شیف کی سورہ انفال کی آیت ہے اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک میرا نبی تمہارے درمیان میں ہے جب تک نبی زمین کے اوپر با حیات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا نام علی اختر صاحب ہے نا علی اختر حضرت اختر علی فرماتے ہیں آپ کو اس میں صحیح لکھا ہوا نام لفافہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے لیکن آیت کا دوسرا ٹکڑا باقی رہ گیا ہے وما کان اللہ ہوں وہم فرون اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استفار کرتے رہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے دنیا والوں آنکھیں کھول لو ایک امن تو ہمارے ہاتھ سے اٹھ گیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا اب عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا کہ ہم استغفار کرتے رہیں اگر ہم استغفار چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اس وقت جہاں بھی جائیں گے گناہوں کا سیلاب بہ رہا ہے اپنے ہی گھر میں گناہ کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ ہمارا گھر جو ہے مگر اس میں کوئی سوال نہیں ہے مطلب ہم اوپر چلے گئے تو نیچے کرائے کے لیے خالی ہے تو اب وہ کرایہ دار ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ایسا کرایہ دار چاہیے ٹیلی ویژن نہ ہو تو میرے گھر والے خاندان والے محرم کہہ رہے تھے میری والدہ ہی فرما رہی تھی کہ بھائی آپ اس کا تو منع کر دیں گے اور موبائل کے اوپر جو گانے سنے جائیں گے موبائل کے اوپر جو ہر کمرے میں ہر آج کل تو ملاؤں کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے ٹچ والا ادھر وہ دیکھ رہا ادھر آپ کس کس کو منع کریں میں نے کہا مگر ہم کم از کم اتنی تو شرط لگا سکتے ہیں نا کہ وہ زور سے نہ کریں ہمارے بچوں تک گانوں کی آوازیں نہ آئیں کرایہ دار ڈھونڈنا بھی آسان نہیں پہلے تو ملنا ہی نہیں آسان پھر ڈھونڈنا ہاں۔ ایسا شخص جو اسٹیٹ لائن پہ کام نہ کرے جو بینک کی ملازمت نہ کرے صحیح حلال کماتا ہو ایک صاحب نے تو بڑی پابندیاں لگائی تھی ان کو چھ مہینے بعد کرایہ دار ملا کہ ان کی ان کے گھر میں کوئی بے پردہ عورت نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی <laughs> ساری ایسا تو مشکل ہے بہت ایسا کرایہ دار ملنا کوئی بے پردہ عورت ہی نہ ہو ہم نے تو صرف اتنا لگایا کہ بھائی کوئی ٹی وی والا نہ ہو اور صحیح حلال کماتا ہو استغفار کس طرح سے کیا جائے گا دو رکعت سلاد توبہ پڑھیے اور سجدے میں جا کر تین مرتبہ یا رب فرلی کہیے سبحان اللہ یہ حضرت والا نے طریقہ بتایا یہ حدیث شریف میں آتا ہے استغفار کس طرح سے کیا جائے گا دو رکعت سلاد توبہ پڑھ لیجیے سجدے میں جا کر تین مرتبہ یا رب الق لی کہیے مگر یہ کوئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدیث شریف کا طریقہ ہے مگر استغفار گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے جو شخص سجدے میں تین مرتبہ یا رب فرلی کیا لفظ ہے یا رب فرلی آسان ہے یا رب فلی ہمارے حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے یا ربی معاف فرما دی دیکھیں حدیث سے ثابت بھی ہو گیا ہے یا ربی معاف فرما دیجیے دل سے اگر کوئی سجدے معافی مانگے جو غفلت میں گزرا کیونکہ توبہ کی جو ہے چار وہ ہیں تین قسم ہے توبہ کی ایک تو وہ ہے یہ دیکھو کیا کر رہے ہو بیٹے تصویر تو نہیں بنا رہے موبائل سے بچوں کو کھیلنا نہیں چاہیے بھلے وہ سادہ موبائل بھی کیا کر رہے ہو گیم تو نہیں کھیل رہے اسنیک والا گیم بھی نہیں کھیلنا چاہیے حمزہ نے پوچھا تھا حضرت والا سے اسنیک والا گیم بھی نہیں کھیلنا چاہیے ادھر دیکھو جلال الدین سمجھ رہے ہو کیونکہ ہمیں ہمیں اپنے بھی اللہ والا بننا ہے بچوں کو بھی اللہ والا بنانا ہے سانپ والے گیم سے کیا ملے گا جائز چیزیں اور بہت ساری ہیں ان کو دلا سکتے ہیں پابندیاں تو واقعی بہت ساری ہیں <clears throat> مشکل ہے اس وقت بچوں کی تربیت کرنا تو جو شخص تین مرتبہ یا رب فلی پڑھ لے گا <clears throat> بہت سے لوگ مجھ سے ٹیلی فون کرتے ہیں بھائی کوئی رشتہ ہے <laughs> میں نے کہا رشتے سے پہلے آپ جو ہیں مجھ سے پہلے ملاقات کر لیں مجھ سے آ کے ملے مجلس میں آئے تو پتہ چلے گا آپ کو کیسا رشتہ ملے گا <laughs> کیا خود آپ کا ان سب باتوں پہ عمل ہے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ایسی ملے گی سیکھ کر کے رکھ دے گی ایسی اللہ والی ملے گی مگر بہت سے لوگ اس خوش فہمی مبتلا ہوتے ہیں کہ بیوی آئے گی تو میں سدھر جاؤں گا آپ ابھی نہیں سدھرے بیوی کی بات کیا سدھریں گے آپ <laughs> جو شخص سجدے میں تین مرتبہ یار اب فلی پڑھ لے گا اچھا چاہیے سب کو نیک عورت خود تو نیک بن کے دکھائیں سب کو نیک چاہیے بالکل اللہ والی ہو بھائی ہم خود بھی تو نیک بنے جو شخص سجدے میں تین مرتبہ یا رب فلی پڑھ لے گا تو سجدے سے اس کا سر نہیں اٹھے گا اس کے سم... کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ اللہ رفا راسا وقت غفر الح یعنی اپنے راس اپنے سر اٹھائے گا بھی نہیں اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر یہاں سے مراد سویرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے عذاب دینے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتی رحمت ہمیں اللہ کی رحمت ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے عذاب دینے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتی تو تین مرتبہ سجدے میں یا رب فرلی یا رب فرلی یا رب فرلی کہیے اے میرے رب مجھ کو بخش دیجئے لیکن توبہ استغفار کی کچھ شرائط بھی ہیں اس طرح کہنے سے صغیرہ گنا معاف ہو جائیں گے اب اب جو تیسری جو چار شرطیں بتا رہی ہیں اس سے جو اس پر عمل کرے گا ابھی بیٹھے بیٹھے ہم عمل کر لیں کوئی اس میں لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں تو میں بھی عمل کر لوں جو خواتین سن رہی ہیں اور جو مرد سن رہے ہیں پہلے مرد مرد آنا چاہیے جو مرد سن رہے ہیں اور جو خواتین سن سن رہے ہیں ہیں رہی وہ بھی اس پر عمل کر لیں تو سچے ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے دوستو توبہ قبول ہونے کے لیے علامہ محی الدین ابو زکریہ نبی رحمۃ اللہ نے مسلم شریف کی شرح المنہاج میں چار شرائط لکھی ہیں نمبر ایک یقلا انیل محاسیہ جس گناہ میں ابتلا اس سے الگ ہو جاؤ فوراً پتا ہے کہ روزانہ میں گندی فلم دیکھ رہا ہوں مبارہ موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہوں تب بھیج دے اس کو سچے دل سے توبہ کر لے معاف کریں انٹرنیٹ پہ جو بیٹھتا ہے شیخ کو لکھ کے دے میں ایک تصویر بھی گندی نہیں دیکھی ہے حالات گناہ میں توبہ قبول نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص بد نگاہی کر رہا ہے این کرکٹ میچ چل رہے ہیں پاکستان انڈیا کے جو بھی چل رہے ہیں جس کا میچ پاکستان بہرحال کھیل رہا ہے تو پاگل کی طرح پیچھے پڑے ہیں کیا اسکور چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس چکر میں پھر موبائل پہ چلے آتے ہیں اور پھر موبائل پہ لائیو کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو شخص بد نگاہی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے توبہ توبہ کیسی بے حائی کیسی اریانی ہے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہے مزے بھی لے رہا ہے تو یہ توبہ خود قابل توبہ ہے لہٰذا پہلے نگاہ بچاؤ پہلے گناہ سے الگ ہو گناہ چھوڑو گناہ سے ہٹ جاؤ یہ توبہ کی قبولیت کی شرط اول ہے دوسری شرط ہے ایندم علیہ اس گناہ پر نادم ہو جائے میں انشاءاللہ اگلے پونے تین بجے مسجد شروع ہو جائے کرے گی ان اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو ہاں حیدرآباد کا سفر کا ارادہ ہے جس کا چلنے کا وہ بتا دیے آپ دیکھ لیجیے گا اگلے ہفتے ہفتے اتوار کو میرا سندھ کا اور حیدرآباد کا سفر کا ارادہ ہے دیرا اسماعیل خان سے بھی وہ بھی آ رہے ہیں وہ صاحب بول رہے تھے میں آپ کے ساتھ چلوں گا دیکھیے ڈیرا اسماعیل خان ڈیرا غازی خان سے کچھ حضرات مجھ سے بیت ہوئے وہ لوگ لائیو مجلس تو نہیں سنتے کسی سے جا کے ڈاؤن لوڈ کروا کے پورے ہفتے کی مجالس وہ سب سنتے ہیں موبائل پہ سنتے سنتے ہیں اتنا فرق پڑا ایک تو عالم ہے ماشاء اللہ اس سے بیت ہوگا ایک خاری صاحب ہیں اللہ کا شکر ہے وہ یعنی حضرت والا کا فیض دیکھیے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور میں عمل نہیں کر رہا <laughs> ایک ایک سنتوں پہ وہ بےچارے عمل کر کے دکھا رہے ہیں بول رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ سفر کریں گے میں نے کہا بھا بھی آپ جیسا سمجھ رہے ہیں اللہ <laughs> ویسی بنا دیں قریب آ کے تو ملاقات کریں آپ <laughs> مجلس میں تو آپ نے میرا بیان سن لیا بیت بھی ہو گئے وہ حضرت والا سے بھی مل چکے ہیں ہمارے شیخ سے بھی تو بول رہے تھے آپ کی مجالس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے فائدہ تو مجھے بھی ہوتا ہے الحمد میں اپنی مجلس خود بھی سنتا ہوں میں نے جو بتائی ہے بار بار سنتا ہوں میں اپنی مجلس یہ والی کیونکہ حضرت والی کتاب ہی پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت والا نے کیا فرمایا مواعظ اختر میں سے پڑھ کے سناتا ہوں اکثر تو مجھے خود بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو میں نے باتیں کہیں اس پر عمل میرا کتنا ہے تیسری شرط ہے عظیمہ جو آپ بیتی لکھی گئی ہے نا شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ بیتی لکھی ہے اپنی ہی باتیں لکھی ہیں اس میں آپ بیتی اتنی موٹی کتاب ہے یعنی اپنی ہی آپ بیتی جو اپنے اوپر گزری اپنے اوپر جس کی گزری ہوگی وہی تو لکھ سکتا ہے <laughs> جس کی نہ گزری ہو کیا لکھے گا حضرت والا رحمۃ اللہ بھی حضرت مگر حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات حضرت والا فرماتے بھائی میری آپ بیتی جو ہے نا وہ یہی کتابیں ہیں میرے بیانات ہیں اللہ نے مجھے بہت تیز والی شراب پلائی ہے میری کتابیں جو پڑھ کر عمل کر لے گا میری باتوں پہ عمل کرے گا بس وہ سمجھو وہی میری آپ دیتی ہے اس لیے حضرت والا نے اپنی سوانے لکھوائی نہیں اپنی حیات کے اندر کہ بس میری باتوں پہ عمل کر کے دکھاؤ میں چاہتا ہوں میں اللہ والا بنوں سب اللہ والے بن جائیں میں حضرت والا بتاتے تھے میں نے اپنے شیخ کی اتنی صحبت اٹھائی اس طرح میرا یہ ہے اللہ والے ان کے بزرگان دین کے غلام بتا دیتے ہیں پہلی شرط کیا ہو گئی بھائی گناہ سے الگ ہونا سمجھ رہے ہو فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا اور کوئی بات ایسی ہے گناہ سے الگ ہوں گے دوسری شرط کیا ہے پکا ارادہ کر لے کبھی گناہ نہیں کروں گا یا اللہ میں اس گناہ کی طرف لوٹوں گا بھی نہیں میں عربی عبارت اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو ازمن جازمن اللہ یہودا اللہ مسلحہ پکا ارادہ کرے اور دوسری بات آپ سے بھی کرنی تھی پھر پتہ ہی ملاقات ایک دم میں بھول جاؤں ابھی یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے لنک رکھیں کسی میرے خلیفہ سے نہیں ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھیں آپ صحیح سمجھ گئے ہوں گے ہم میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مجھ سے رابطے میں رہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا توبہ کی قبولیت کی خلافت میں نے جس کو بھی دی ہوئی ہے سوائے ایک کے میں جس کو بھی وہ چور کو کوتوال بنا دیے ہیں میں اپنے لیے بھی حضرت والا نے مجھے بھی چور کو کوتوال بنا دیا ہم لوگ خلافت اپنا شکل دیکھیے ہم لوگوں نے اپنی شکل دیکھی اللہ والا نے ہمیں چور کو کوتوال بنا دیا سدھر جائے گا شاید ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے سدھر جائے گا اس لیے ہمارے بزرگان دین کے غلام جو ہیں اس کے حالات موجودہ حالات دیکھ کے خلافت دے دیتے ہیں خلافت کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے آج کل ہمارے بزرگان دین چونکہ آج کل بہت زیادہ فحاشی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ غلط عقیدے والے لوگ بڑھ گئے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے غلط غلط پیر بیٹھے ہیں اس لیے بزرگان دین جلدی جلدی خلافت دے دیتے ہیں بس جس کے حالات اچھے ہوں جو ظاہر صحیح ہو اور ظاہری حالات بہتر ہوں تو بس دے دی اللہ نے دل میں ڈالا بڑوں سے مشورہ کر کے ہماری کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی غیر خلیفہ کو اس کی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے طلب بھی نہیں ہونی چاہیے خلافت مل کے کیا مل جائے گا اللہ راضی ہو جائے خاتمہ ایمان پر ہو جائے تقوا والے ہم لوگ بن جائیں سمجھ رہے <laughs> بس اتنا ہی کافی ہے حضرت فرمایا کتنے خلیفہ ان کی مشکل کسی بھی ہوں گی اور ان کے سوال ہو رہا ہوگا سوال جب کتنے غیر خلیفہ عمل کی برکت سے جنت میں جا رہے ہوں گے یہ بڑا زبردست ملفوظ ہے خلیفاؤں کی مشکل کسی بھی ہوں گی ایک بوجھ دیا اللہ نے حسن زن رکھا تم نے ان کا یہ سلا دیا ایسی حرکتیں تم نے کی تو اگر مخلوق کا کوئی حق مارا ہے کا نا زنگ یا تو اللہ بنی آدم رد المغرمہ تو یہ ظلم کا حصہ واپس کرنا پڑے گا ایک شخص نے کسی کی جیب کاٹ کر دس ہزار روپے نکال لیے اور بہت سے مولانا لوگوں کی شکلوں میں خانقاہ اور تبلیغ سے اور مدرسوں سے جڑنے کے بعد پیسے لے کے قرضہ لے کے بھول جاتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے معافی مانگے اس سے ملاقات کریں اس سے فون نمبر لیں مفتی صاحب سے مشورہ کریں حق جو مارا ہے حق واپس کرے نہ کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر حق واپس نہیں کیا کسی نے اس کی فکر کریں ہم سب لوگ آج کا بات سن کر اس نے سوچا مولانا نے جو تین شرطیں بیان کی ہیں تو میں ندامت بھی اختیار کر لوں گا آئندہ جیب کاٹنے سے توبہ بھی کر لیتا ہوں تیسری شرط کے گناہ سے الگ ہو جائے تو میں اب جیب بھی نہیں کاٹ رہا ہوں لیکن دس ہزار جو پاکٹ ماری ہے اور میری پاکٹ میں ہیں یہ واپس نہیں کروں گا تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی یہ حرام مال واپس کرنا پڑے گا اگر سب کھا پی کر ختم کر دیا واپس کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے تو جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی مانگ لے بس کام بن جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ قرض دار کے پیر پکڑے بہت سے لوگوں دس لاکھ قرضہ لیا ہوا تین لاکھ قرضہ لیا ہوا ہمارے مجھ سے بیت ہوئے تازہ تازہ ابھی بےچاروں کو پتا نہیں مجھے آ کے بتا رہے ہیں تیس لاکھ قرضہ ہے میرے اوپر ایک بتا رہے ہیں آٹھ لاکھ قرضہ ہے میرے ہم نے قرضہ لیا کیوں بولنا اب ہم توبہ کرتے ہیں ہم کیسے کریں پھر ان کو بہرحال تفصیلی میں نے مفتی صاحب سے مشورے کا بتایا اتنے اتنے قرضے لیں کہ ضرورت کیوں پڑی جھونپڑی میں رہتے حضرت فرماتے ہیں سن بلوچ میں رہنا ضروری ہے جاؤ لالو کھیت میں جا کے رہو <laughs> کم کرائے والے گھر میں جا کے رہو پھر ضروری ہے آپ کو اپنی اتنی خواہشات بڑھانا ضروری تو نہیں ہے کہ بنگلے میں رہا جائے یا اچھے فلیٹس میں رہا جائے بہت سے لوگ دور رہ کے بھی شیخ سے قریب ہوتے ہیں عمل کرنے کی برکت سے تو ان چار شرطوں سے توبہ تو قبول ہو گئی معافی ہو گئی لیکن کل آپ بازار گئے پھر وہی گناہ ہو گیا تو کیا پہلی توبہ بیکار ہو جائے گی نہیں بلکہ یہ توبہ قبول ہو گئی یہاں پہ آ کے بہت سے مریدین جیسے مجھ سے بیت ہوئے بڑی آگے گئے مجھ سے بھی حضرت شیخ سے بھی اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیان سننا تھا عجیب بات فرما رہے تھے حضرت والا کا شعر پڑھتا ہوں کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں یعنی بہت سا ایسا ہوا مرید ہوئے بہت آگے گئے جوانی کا جوش تھا نا اور ایک نظر بھی خراب نہیں ہو رہی صاحب ٹکنے کھلے ہوئے داڑھی بالکل صحیح اب زنا ہو گیا بس فیلی ہو گئی ہاتھوں سے جوانی برباد ہو گئی گندی فلم دیکھ ڈالی نماز قضا کر دی مستقل ایک مہینے تک اب یہ ہوا شیخ سے دور ہو گئے یا شیخ کے پاس جاؤں گا شیخ ڈانٹے گا بھائی وہ تو ڈانٹتا ہے نفس کو ڈانٹتا ہے پہلے تو انشاءاللہ ڈانٹے گا نہیں اور ڈانٹے گا تو نفس کو ڈانٹے گا آپ نے اصلاح لیے شیخ سے تعلق قائم کیا ہے نا اب وہ آئی نہیں رہے اتنا عرصہ ہو گیا آئی نہیں رہے کہ میں تو بالکل مارا گیا رفتہ مارا گیا نہیں مارا گیا توبہ کے دروازے کھلے ہیں سچی توبہ کر لیں معافی مانگ لیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے دوبارہ چلنا شروع کر دوں دور ہونے کی کیا ضرورت تھی گنا نہیں چھوڑا شیخ سے دور ہو گئے کوئی فائدہ نہیں ملے گا آنا یہی ہے واپس لوٹ کے یہ تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں جس نے بھی ایک دفعہ مزہ چک لیا وہ اس کو واپس یہی آنا ہے لوٹ کے سکون تو یہی ہے نا بھائی دنیا بھر کی رنگینیاں میں نے بھی خوب دیکھی ہیں مطلب ایسے نہیں کوئی گناہ نہیں کیا الحمد اللہ کا شکر ہے گنا تو ہوتے رہتے ہیں ایسی بات نہیں <laughs> ہم تو سب بنی آدم خطا کار ہیں مطلب یہ نہیں کہ میں لڑکیوں کو استعمال کر لیا گندی تصویروں کو استعمال کر لیا اللہ کا شکر ہے حضرت والا کی برکت سے اللہ نے حفاظت فرمائی مگر بتا رہا ہوں کہ مطلب دنیا کی سب جگہ اتنی سفر ہوئے میں بچپن سے سفر ہو رہا ہے جہازوں کا کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں سب بڑی بڑی پوسٹیں ملی ہیں یہ بھی امریکہ سے ہو کر آئے ہیں ایسے ایسے سب سب چیزیں ہیں سکون سکون نہیں تو صرف صرف اور ذکر ذکر اللہ اللہ کے کے میں شیخ سے پوچھ چار تصویرات اور گناہ سے بچنے میں مسلمان کو سکون یہودیوں کے طریقے پہ چلنے میں مل ہی نہیں سکتا جو دنیا کی رنگینی استعمال کر لے گا سکون ملے گا بہت سے ہمارے دوست خانقاہ والے تبلیغ والے مدرسے والے وہ دنیا کمانے کے چکر میں اتنا پیچھے پڑ گئے بس اسی میں لگے رہ گئے وہ شیخ کے پاس آنا بھی چھوڑ دیا پھر آنا چھوڑ دیا وہ سمجھ رہے تھے ہمیں اچھے پیسے مل جائیں گے پھر شیخ کے پاس جائیں گے حضرت نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی اچھی گاڑی مل جائے گی ہمارے پاس زبردست کلٹس گاڑی ہو اچھا بنگلہ ہو اچھی جاب ہو ایک لاکھ روپے تنخواہ ہو دس لاکھ روپے تنخواہ ہو پھر جانا پڑیں گے میں نے میں نے الحمد للہ ایسے بہت سے ابھی تو اور آئیں گے زندگی میں ایسے اونچ نیچ آتی رہتی ہے شروع میں جب آیا تھا صرف دس ہزار روپے تنخواہ تھی میری وہاں ایک لاکھ روپے یہ تو ابھی بتا رہا ہوں ویسے ایک دفعہ بتائیے سب کو پتا بھی ہے پرانے دوستوں کو سعودی عرب میں ایک لاکھ روپے یہاں پہ دس ہزار روپے کسی کو شکایت نہیں کچھ نہیں صاحب سے بس شیخ کو پتا ہونا چاہیے بس اتنا کافی ہے شیخ سے مشورہ اور کرنا ہے شیخ سے مضبوط تعلق رکھے انسان اللہ تعالیٰ گزارا کر ہی دیتا ہے مولانا سہیل صاحب کے ساتھ میرا سفر ہوا تھا سعید سی این جی کے ساتھ ہمارا حیدرآباد جاتا تھا پہلے تنویر صاحب جب نہیں تھے میں ہر ہر ہفتے مہینے سفر کرتا تھا حیدرآباد کا اکیلے جاتا تھا رکشا میں بیٹھ کے کبھی یہ لوگ بھی ہوتے تھے یہ لوگ جب بھی نہیں تھے رکشے میں بیٹھ کے کیا کر رہے شرارتیں کرتا ہے <laughs> رکشے میں بیٹھ کے ڈائیو پکڑی یا پھر ویسی گاڑی کر لی ہم لوگوں نے وہاں پہنچے وہاں دوستوں سے ملاقات ہوئی حیدرآباد میں دو تین جگہ بیان ہو گئے کیا بات بتا رہا تھا بڑی قیمتی بات بات اس سے پہلے ایک لگی تھی دنیا کی رنگینیاں دیکھی ہیں تو اس لیے میں کلیئر بھی کر دیتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے ناؤز بلّہ کوئی رنگینیاں کوئی بہت خاص اڈے دیکھے ہوئے اللہ والے شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے اونچ نیچ حسینوں کی ہر معلوم ہے پھر بھی میں بچتا ہوں والا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہمیں جو ہے مجھے بھی اتنا عاشقانہ مزاج کے باوجود کبھی ایک دفعہ لفزش بھی نہیں حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات حضرت صاحب نے تو سنائی مزاج تو عاشقانہ رہے پھر انسان گناہ سے بچ کے دکھائے یہ تقاضے رکھے اس لیے تاکہ انسان تقاضے رہیں اس کو دبائے تو اللہ والا بن سکتا ہے اور بہت سے لوگ خواتین کا خصوصا آتا ہے ٹینشن میں مبتلا ہے ڈپریشن میں مبتلا ہے ارے بھائی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے فلاں اللہ حیات تو یہ میں اپنی گھر والی کو ہی بتا رہا تھا عورتوں الجھنیں ہو رہی ہیں ٹینشن میں بھائی آپ کس بات کی ٹینشن <laughs> جو دین پہ چلے گا اس کو ٹینشن کس بات کی بھائی صبر میں بھی اللہ ملے گا شکر میں بھی اللہ ملے گا راضی رہنا سیکھنا چاہیے اللہ سے ہر حال میں راضی رہے کبھی پریشانیاں بھی آئیں گی ہاں میں بتایا تھا دنیا میں اونچ نہیں چاہتی ہے تو دس ہزار روپے تنخواہ تھی میری تو حضرت والا سے مشورہ میسوں سے مشورہ ہوتا تھا حضرت والا تو فالش تھا ماشاء اللہ اللہ والوں کے مشورے سے سکون ملتا ہے سب باتیں بہرحال وہ لمبی چوڑی مشورے تو ابھی تھوڑی بتائے جائیں گے <laughs> اسی لیے تو الگ سے ٹائم لینا پڑتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سکون صرف اسی میں ہے اللہ والوں کے پاس آتا رہے جاتا رہے تھوڑا بہت گرتا پڑتا چلتا رہے چھوڑے نہیں شیخ کو اللہ کو نہ چھوڑے نمازوں کو نہ چھوڑے ذکر اللہ نہ چھوڑے حضرت فرماتے ہیں صبر عن ماسٔیہ گناہ سے بچنے میں سفر کریں عبادت پر سفر کریں وظائف پر سفر کریں مشکل ضروری تھوڑی ہے ہر کوئی کراچی میں چاہے گا اچھا بنگلہ گاڑی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا قرآن شریف کی آیت میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جاتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں جس کو جاتے ہیں کم دیتے ہیں کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے مفہوم بتا رہا ہوں بزرگوں نے سنا ہے بس کسی کو کم رزق دے رہا ہے اگر اس کو ایک دم زیادہ دے دیا نا وہ بھاگی جائے گا اللہ نہ کرے کفر مبتلا ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کو زیادہ دے رہے ہیں ایک دم کم کر دیا وہ کفر مبتلا ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی حضرت فرماتے ہیں ہمیں جو ہے سوراخ کے اندر جو پیچھے جو سوراخ سے رزق دینے والا ہے اس سے تعلق قائم کرنا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہمارا سوراخ بڑا کر دیں رزق کم کر دیں اللہ کا وعدہ ہے تخوا سے رہو گے تو سوراخ بڑا ہو جائے گا اچھا رزق ملے گا بھلے پیسے کم ہوں گے اللہ تعالیٰ انگور کھلائیں گے لنگور نہیں بنائیں گے مغل صاحب آپ کو مزہ آ رہا ہے کھجلی کر رہے ہیں کھجلی ہو جاتی ہے عموماً ان باتوں سے یہ پردہ ذرا صحیح لگا دیں پردے کا نفاذ ہونا چاہیے گھر کے اندر یعنی میری نظر بھابھی پہ پڑے ہی نہیں بھابھی کی نظر مجھ پہ نہ پڑے بھابھی تو موت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیونکہ اب میں, میں مجھے بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے شادی ہوئی بھائی کی اب پتہ چل رہا ہے بیان سے وہ کرنا آسان ہے بھابھی موت ہے اب بھائی کی شادی ہوگی تو بھابھی آ گئی تو اب پتہ چلے گا اعلان کر کے یہاں سے ہمیں جانا ہے کچن میں میں آ رہا ہوں آپ پردہ لیں وہ سائڈ پہ ہو جائے گی اگر نیک عورتیں ہو گئی اگر بالکل بھابھی ماڈرن پر کٹی ہے ایسی بھابیاں بھی ہوتی ہیں پر کٹی <laughs> ناک پہ چڑھی ہوئی بالکل بس آپ پھر نظر کے گزار جائیں وہ تو ڈھیٹ عورت ہے نالائق ہے بے پردہ عورت ہے ہم نالائک نفرت نہیں کرتے کسی بے پردہ عورت ہمیں کسی انسان سے نفرت کا حکم نہیں ہے اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کے اوپر لانت برستی ہے جو بے پردہ عورت ہے اللہ کی رحمت سے عورت دور ہے جس میں جو بے پردہ گھومتی ہے اپنے آپ چہرہ دکھاتی ہے زلفیں دکھاتی ہے ہے صاحب کا شعر بھی آج کے کے دل کومل چہرے چہرے کل جنگل ایک کہانی ایک فسانہ سرخی غازہ کاجل چہرے صاحب ڈھونڈو تم قبروں میں مٹی میں گم سندل چہرے ہاں۔ مٹی میں گم ہو جائیں گے سندل چہرے اور کیا ملے گا حضرت فرماتے ہیں انسان اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے رحمۃ اللہ پوچھا حضرت آپ تو بولتے ہیں عورتوں کے اندر پیشاب کا کھانا بھرا ہوا ہے ہمیں بیوی سے بھی نفرت ہوئی فرمایا بیوی سے محبت کرنے کے لیے تو بتا رہا ہوں کہ باہر والی عورتوں کو سوچو کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے گوبر کی تشتری پہ چاندنی کا ورق ہے وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائی ہوں بیوی سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے جب قبول ہے کہہ دیا ایک دفعہ ہی کافی ہے قبول ہے کہنا تین دفعہ نہیں <laughs> حضرت والا کے حلیفہ ہیں انہوں نے جب کہا آپ نے کہا آپ کو قبول ہے تو نے کہا حضرت والا قبول ہے وہ زیادہ مستی میں چڑھ گئے وہ ہر وقت مستی میں رہتے ہوں <laughs> میں حضرت والا قبول ہے وہ <laughs> مصطفیٰ بھائی آپ تھے نا اس میں ایک صاحب نے کہا ہاں قبول ہے ایسا عجیب ان کو جلال کی شان کا <laughs> عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں اس سے ان کا مزاج کا پتہ چلتا ہے بڑے تو قبول ہے کہ برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ اب وہی عورت جو حرام تھی نکاح کی برکت سے حلال ہو گئی آپ بس اللہ تعالیٰ نے حلال دی ہے حلال کی چٹنی روزی پہ راضی رہے انسان اب گڑیا ہوئی تو اس سے بولے اے میری گڑیا گڑیا نہ بولے اے میری شکر کی گڑیا واہری میری گڑیا دونوں طرح گڑیا ہی لگائے گڑیا نہ لگائے وہ عورتیں آج کل کہاں بولتی ہیں کالا کوٹا لگا کے دوبارہ جوان بنی ہوئی <laughs> ایسا رنگ ویسے منع ہے کالا رنگ لگانا ایسا ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں مگر اگر ڈارک براؤن جو کالا لگنے لگے اس سے بھی احتیاطی کرنی چاہیے تو چار شرطوں سے توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن کل آپ بازار گئے پھر وہی گناہ کر لیا تو کیا پہلی توبہ بیکار ہو جائے گی نہیں بلکہ یہ قبول ہو گئی اب دوسری توبہ جب ٹوٹے گی تو پھر جوڑنا پڑے گا جیسے ابھی وضو ہے لیکن وضو ٹوٹ جائے تو اس وضو سے آپ نے جو نماز پڑھی کیا وہ دہرانی پڑے گی نہیں جب وضو ٹوٹ جائے تو آپ دوبارہ وضو کر لیجئے اسی طرح اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لیجئے اور یہ دعا بھی کرو میں بھی الحمد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں بے حساب بخش دے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من نوقش الحساب عزیبا جس سے سوال جواب شروع ہو گیا نا بس اس کی خیریت نہیں ہے اس لیے شیخ سے ہوتا ہے نا میں شیخ سوال جواب شروع کرتے بس غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں کروں مگر حضرت پوچھتے ہیں بار بار یہ غلطی کیوں ہوتی ہے وجہ لکھ کے تو دو اس میں بتا سکتے ہیں اس لیے اللہ بے حساب مغفرت اللہ سے بے حساب مغفرت مانگنی چاہیے اس کا نسخہ قیامت کے دن بے حساب مغفرت ملنے کا ہماری ماں ام المومنین نے عنایت فرمایا جی ہاں امت پر یہ کرم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بے حساب بخش دیا جائے گا ایدخل احد من امتك الجنه بغیر حساب قال نعم من ذکر ذنوبه فبكى سبحان اللہ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو تنہائیوں میں اکیلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے رویا کرتے ہیں اللہ سے اپنی معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو اللہ بے حساب بخش دے گا کتنا آسان طریقہ ہے تو آپ کو بے حساب بخشنے کا بخشش کا نسخہ مل گیا ہمارے شیخ آصف کمال صاحب میرے سسر بھی ہیں حضرت والے خلیفہ بھی ہیں بتا رہے ہیں میں نے حضرت والا کی قدر تو نہیں کی اور میں نے حضرت والا کی بہت دیکھا ہے حضرت والا گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ گاڑی میں تشریف فرما ہوئے ایسے ایسے وقت گزرے حضرت والا کے ساتھ تو ہے تھے حضرت والا نے ہمیں ہر موڑ پہ باتیں سکھائیں کہ اللہ سے تعلق ہر موڑ پہ کیسے رکھنا ہے صرف چار امان نہیں ہے ہر وقت اللہ سے ایک چھوٹا سا ہلکا سا تعلق رہے ہر وقت پتہ رہے کہ اللہ سے مجھے کیا کرنا ہے اللہ والوں سے باتیں پتہ چلتی ہیں تو آپ کو بے حساب بخشش کا نسخہ مل گیا اللہ سے رونا بڑا کام آتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مانگا ہے اللہ سالو کا ضرور دم اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں ادا فرما جو بارش کی طرح موسلا دھار رونے والی ہوں معلوم ہوا یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو سید الانبیاء رحمان صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اگر یہ آنسو معمولی ہوتے تو سید المبیا نہیں مانگتے جو چیز نبی مانگے گا تو بڑھیا چیز ہوگی یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما جو رو رو کر دل کو سیراب کر دیں ایمان کو ہرا بھرا کر دیں معلوم ہوا رونے سے دل کا ایمان ہرا بھرا ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک میرے شیخ نے مجھ سے بیان فرمایا ایک واقعہ جون پور میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا وہاں ایک مصرا ترا دیا گیا کوئی نہیں جو یار کی لاد خبر مجھے یہ یہ مصرا ترا دیا گیا اس پر شاعر اپنا اپنا شعر بنا کر لائے ایک نوجوان نے اس کا جو مصرا بنایا تو اتنا غذب کا تھا کہ اس کو نظر لگ گئی نظر لگ جاتی ہے اور تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ایسا غذب کا مصرا اس نے لگایا نظر حق ہے بچوں کو لگ جاتی بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے اس لیے تینوں کل جو پڑھ لے گا تو اس کو اچھا اس میں صاف لکھا ہوا ہے تینوں جو جو کل پڑھ لے گا کسی کالے جادو سے ٹونے سے جنات سے اور نظر لگنے سے ہر شرط حفاظت ہو جائے گی تینوں کل پابندی سے فجر آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب پڑھنا چاہیے بچوں بھی دم کرنا چاہیے بیوی سے بھی کہیں گھر والوں سے بھی بولا کریں بتائیں بار بار بتائیں ان کو یہ پڑھو اور پڑھ کے دم کرو بچوں پہ خود بھی پڑھو کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے آگے اس نے لگا دیا اے سہل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے یعنی اتنا رونا آئے کہ مجھے بہا کر میرے محبوب تک پہنچا دے کیا غضب کی شاعری ہے اے سہل عشق یعنی اے سیلاب رونے کا سیلاب مجھے ادھر ہی محبوب کے پاس ہی میرا لے جا مجھے لے جاؤ وہ والا کے پاس ایک صاحب آتے تھے یہ شعر پڑھتے تھے کہ مجھ کو پل لگ جائے مدینے جا پہنچوں اور اتنا رونا آئے کہ مدینے جا پہنچوں یعنی اس رونے کے اندر میں ڈوب جاؤں اور پھر مدینے جا پہنچوں ایسا کچھ شعر تھا اللہ کی یاد میں رونا تو بڑی نعمت ہے دوستوں لیکن اب مان لو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسلمان ہو کہ اتنی تقریر سننے کے بعد بھی اس کا آنسو نہ نکلے تو کیا ہوگا وہ کہے گا میں تو محروم ہو گیا بہت سے لوگ بولتے ہیں میں تو محروم ہو گیا نہیں اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے ایک اور طریقہ شریعت نے بتا دیا ابکو فلم اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کی شکل بنا لو بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے کس علاقے ایف سی ایریا یہ سرجانی سے آئے اورنگی سے آئے بیٹھے رہے آرام سے پوری بات سن کے جائیے گا <laughs> آپ کے مطلب کی بات کے لیے بھی تو وقت کرنا ہے اس کو بھی تو وقت نکالنا ہے <laughs> آپ سے آج دور سے ہے نا اورنگی دور ہے آپ سے اور یہ سرجانی سے ہے نا یہ دو تین باتیں ضروری ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایک گناہ سو مرتبہ دن میں ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ سو مرتبہ معاف کر دیں گے جی ہاں سو دفعہ نہیں ایک لاکھ دفعہ بھی معاف کر دیں گے بشرط یہ کہ توبہ کی شرائط کے ساتھ ہو توبہ کرتے وقت توڑنے کا ارادہ نہ ہو بعد میں ٹوٹتا رہے آپ اسے جوڑتے رہیے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت قائم ہی رکھے سو بار ٹوٹے سو بار جوڑ لے گناہ کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ میں کیوں چھوڑتے ہو وہ بیٹا بڑا نالائق ہے جو نافرمانی سے تو باز نہیں آتا اور ابا کو بھی چھوڑ دے تو اللہ سے رشتہ جوڑتے رہو نفس کے ساتھ لڑتے رہو انشاءاللہ شاء آپ کو غالب کر کے اٹھائیں گے لیکن اگر آسان اس کا بھی بتاتا ہوں جس سے سچی توبہ نصیب ہو جائے گی اور گناہ سے چھٹکارا مل جائے گا یہ بات بالکل سچ ہے بالکل سچ ہے چھٹکارا مل جائے گا اگر مضبوط تعلق ہو شیخ سے آپ آپ اللہ والی حیات پا جائیں گے اللہ کے دوستوں کی زندگی نصیب ہو جائے گی اللہ نے اس کا نسخہ اشاعت فرما دیا اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور کاملین کی صحبت میں رہو یا جو کاملین نہ ہو جنہوں نے کاملین کو دیکھا ہو ان کی صحبت اٹھائی ہاں یہ بات بتایا تھا کل خواتین کے غرفہ میں ہوئی تھی نا حضرت نے سب کو بریانیاں کھلائی ہمارے شیخ وضو فرما رہے تھے وضو فرمایا تو پیچھے سے بالکل حضرت صاحب رحمۃ اللہ لگ رہے تھے کرسی پہ بیٹھ کے تولیہ لے کے لوٹے کے ساتھ وضو فرمایا تھے مولانا عمر وضو کروائے تھے میں نے بھی مساق پکڑ لی کچھ کیا انگلی کٹا کے <laughs> پہلے تو اللہ کا شکر ہے حضرت والا امیر رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کی بھی بہت خدمت کی توفیق ہوئی کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے تو تھوڑا بہت بھی لمحات کیوں ضائع جانے دیں حضرت کو دیکھا بالکل حضرت صاحب رحمۃ اللہ لگ رہے تھے وہ جیسے وضو کرتے تھے نا صاحب رحمۃ اللہ لوٹے سے <laughs> ویسے وہ حضرت فرمایا تھے بہت خوش ہو رہے تھے حضرت ماشاء اللہ اتنے نیک لوگ اور اتنی نیک خواتین ایک جگہ جمع ہو گئی بیان ہوا تھا حضرت کا فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں رہو آنا جانا رکھو آپ دیکھیں گے کیسی کایا پلٹتی ہے اللہ نے مقبول بندوں کی صحبت میں کیمیا کا اثر رکھا ہے جیسے مقناطیس کا اثر ہوتا ہے اس لیے حکیم علمت سے پوچھا گیا تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت سو برس کی اخلاص کی عبادت سے کیوں افضل ہے حضرت نے فرمایا سو برس تو کم کہا اللہ والوں کی صحبت ایک ہزار سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے دل میں ایسا یقین اتر جاتا ہے کہ مردود ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے جو مریدین بھی مجھ سے دور ہوئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے حضرت والا موجودہ شیخ سے حضرت والا رحمۃ اللہ سے مگر ان کو کہیں بھی ملاقات ہوئی تو ماشاء اللہ بادشاہ رہی پائے گئے وہ صرف بیچارے ایک بیچ میں وہ انسی وہ ختم ہو گئی تعلق اگر وہ خود جوڑنا چاہیں شیخ تو ماشاء اللہ چادر بچھا دے گا ان کے لیے مگر وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شیخ شاید ناراض ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے آنے کی مگر کوئی مردود نہیں ہوتا کوئی مرید بھی کوئی شیخ سے اللہ والوں سے نہیں مردود کبھی نہیں ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا اب فون پہ فون آ رہے ہیں اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ <laughs> یہ بڑا عجیب ہوتا ہے سامنے والا ہی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے مجھے بھی تشویش رہتی ہے فون تو اتنے ضروری ہیں کہ بس بہرحال ابھی انشاءاللہ دوسرا فون لے لوں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے ایک چھوٹی سی بات ہے اصلاح اخلاق میں سے ہمارے شیخ نے بہت زیادہ اخلاق پہ آج کل زور دے رہے ہیں بہت اچھا سا لفظ میں عرض کرتا ہوں بہت لوگ بولتے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں مجھے بڑا اچھے فائدہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر انگلی چادر بچھا دی تو ہمارا بھائی ہماری بیوی ہمارا شوہر ہمارا بیٹا ہماری ساس ہماری بہو جو بھی جھگڑے ہو رہے ہیں کیا وہ کافروں سے کم ہے کیا بیچاروں کے دل میں اگر ہم محبت سے پیش آئیں گے آگے بڑھ کے چادر بچھا دیں گے توازو اختیار کریں گے خود بخود لڑائی جھگڑی ختم ہو جائے گی سامنے والا چلاتا رہے ہم توازو دکھائیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں خود بخود جھگڑے ختم ہو جائیں گے سامنے والا جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیکھے دیکھیں اتنا فائدہ ہوگا کے پاس پرچہ ملتا ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا انشاءاللہ جو اس اس پر عمل کر لے گا کا دل, دل بھی جنت بن جائے گا اور گھر بھی جنت بن جائے گا بعض لوگ گناہ کے تقاضے پر عمل کر کے سوچتے ہیں تقاضے کو کمزور کر لیں گے یعنی دل چاہ رہا ہے گندی تصویر دیکھنے کا دیکھ لی گندی تصویر ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا دل چاہ رہا ہے ہاتھ برباد کر دی کوئی بھی نہیں ہے بچیوں کا دل چاہ رہا ہے بھائی ہم موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ لیں دیکھ لی نہیں یہ مطلب نہیں دل دلچارس سے عمل نہیں کرنا سمجھتے ہیں گناہ کر لینے سے تقاضا کم ہو جائے گا یہ سخت دھوکا ہے ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے صرف تھوڑی دیر کو کمی ہوتی ہے پہلے بھی زیادہ پھر آگ بھڑک اٹھ جاتی ہے گناہ کو گناہ سے کم کرنے کا کا خیال ایسا ہے جیسے پخانے کو پیشاب سے دھو کر آدمی سمجھے کہ پخانے کی گندگی کم ہو جائے گی ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کبھی پاک نہیں ہو سکتے اس لیے ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں اپنی بات بتا رہا ہوں ایک جگہ کہیں جانا ہوا مطلب ایئرپورٹ ہی گیا تھا ایئرپورٹ پہ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں اب بھائی میرے ساتھ تھا دل چاہتا ہے لڑکیاں گزر رہی ہیں دل تو چاہے گا ایسے تھوڑی دل ہی نہیں چاہے گا حسین لڑکیاں حسین پریاں تتلیاں گزر رہی ہیں <laughs> دل تو چاہے گا دل چاہتا ہے یار دیکھ لو دیکھ لو مگر شرم آتی ہے اللہ سے حیا کرنی چاہیے بیان میں تو تم کمال بڑے چیز رہتے ہو حیدرآباد جا رہے ہو <laughs> وہاں جا رہے ہو تو دل تو چاہے گا لڑکیوں کو دیکھنے کا عمل نہیں کرنا ہے تو وہی میں نے شعر پڑھ لیا نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے تھوڑی دیر کی لذت ملے گی کیا رپورٹ والی لڑکیاں مل جائیں گی کیا ہم لوگوں کو بتائیے مل جائیں گی کیا وہ لڑکیاں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 اس لیے ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اس لیے کیا کرنا ہے ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں اگر کبھی مغلوبیت ہو جائے نگاہ خراب ہو جائے تو کم از کم چار رکعت یہ کم از کم ہے چار رکعت نفل پڑے کچھ صدقہ خیرات کرے اور خوب اللہ سے توبہ کرے جب طبیعت میں گناہوں کا تقاضا ہو فوراً ہمت سے کام لے خوب دعا کرے اور اب تو وضو کے بغیر بھی جیسے شدید تقاضا ہو رہا کوئی گھر پہ نہیں جانواز بچھائے جانواز بھی نہیں ہے ویسی زمین پہ بس پاک زمین ہو لیٹ جائے زمین پہ سجدے میں گر جائے یا اللہ میری بچا یا اللہ مجھے بچا یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا اور اس کے بعد یہ اکیلے اگر ہو ورنہ فوراً اگر فیملی میں ہے تو فیملی میں جا کے بیٹھ جائیں امی ابو سے باتیں شروع کر دیں بیوی کے ساتھ باتیں شروع کر دیں بچوں سے کھیلنا شروع کر دیں باہر چلے آئے اپنی جائز چیز لے کے جو بھی جیب میں جتنے پیسے ہیں اس نے حساب سے چیز لے آئے خرید کے <laughs> جائز چیزوں میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا اب دعا کر لیتے ہیں اثر بھی جلدی ہو رہی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ اللہ اللہ میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں ہم سب گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اس گناہ سے الگ ہوتے ہیں جو گناہ میں ہم ملوث ہیں اور دل میں ندامت ہے اور پکا ارادہ کرتے ہیں آپ ایک گناہ بھی نہیں کریں گے اور جس جس کا حق مارا ہے جو نماز قضا ہیں جو حص کر کے بھلا دیا اور جو پیسے ہم نے لوٹے ہوئے لوگوں کے اور جس جس کا حق مارا جس جس کو تکلیف پہنچائی یہ اللہ ہمیں توفیق دے کے ہمت کر کے اس سے معافی مانگ لیں اور مفتیان کرام سے مشورہ کر کے یا اللہ جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں فرائض واجبات میں اس کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمارے ذمے جو فرائض واجبات حقوق و لباد ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگنے کی توفیق دے دے اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے دے اللہ والے یہی سکھاتے ہیں تواز اختیار کریں نفس کو مٹا دیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں ہمیں توفیق عطا فرما کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں یا اللہ توفیق عطا فرما دیجیے اپنے نفس کو یا اللہ ذلیل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے محمد شیخ بتائے گا کیسے نفس ذلیل ہوتا ہے خود نہیں کرنا اے اللہ خاص فضل فرما اپنے بزرگوں سے مضبوط اصلاحی تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ظاہر بھی سوار دیجیے باطن بھی سوار دیجیے اچھے اخلاق بھی نصیب فرما بخل سے کنجوسی سے بچا اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ توازن نصیب فرما صبر نصیب فرما قناعت شکر ظہر توکل دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دنیا ہو مگر بے رغبت ہو آخرت کا غلبہ ہو ہر وقت یہ فکر رہے کس وقت جائز کام کرنے کس وقت فرائض واجبات کا اہتمام کرنا ہے کیا حق حق و لباد ادا ہیں اے اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچا لے ہر گناہ سے بچا موبائل کے فتنے سے بچا ڈیجیٹل تصویروں سے بچا موبائل پہ جو ہم لوگ گندی تصویریں دیکھتے ہیں اے اللہ کسی بھی ذریعے سے اے اللہ <laughs> ہمیں معاف فرما دیجیے انٹرنیٹ پہ جو ہم مینا پن کرتے ہیں یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے ہمیں سچی توحبہ کی بھی اس سے توفیق عطا فرما دے اللہ والا بنا دے اور زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی توفیق دے شاعری پردہ کریں اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یہ زبان جو ہے قیامت کے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور ناشکری سے بچا لیجئے شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اتنے ہم شکر میں ڈوبے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری نظر اس پہ جاتی ہے جو نعمت نہیں ہے اور جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر ادا نہیں کرتے آنکھیں ہاتھ پیر صحت کیا کیا دیا ایمان کی دولت ادا فرمائی کلمہ اتنی بڑی دولت ہے اللہ آپ نے دی اس پہ شکر ادا نہیں کر سکتے یہ دنیا بھر کے خزانے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک کلمہ ایک کلمے میں پڑھنے میں تو کلمہ بھاری ہو جائے گا ایسا زبردست آپ نے دیا اللہ الحمد اللہ کا شکر کل اے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ ہمارا فرما دے اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے اس کا سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے ان کی روح مبارک کو خوش فرما کے اور ہمیں اللہ والا بنا دیجیے ان کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے صدقے اولی اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے اور موجودہ مرشید کے صدقے اور نیک بندوں نیک بندیوں کے صدقے ہمیں اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اور ہمیں بھی نیک بنا دے ظاہر اور باطن دونوں اللہ والا بنا دے سننا تو شریعت پہ چلا دے دنیا و آخرت کے دونوں کام بنا دیں ہر مشکل سے نجات ادا فرما اے اللہ سارے کام میں آسانیاں فرما دے سکون قلب ادا فرما اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے معاف فرما دیجیے ایک لاکھ خطائیں بیوی کی ہوں ایک لاکھ خطائیں معاف کرنے والا بنا شریف پردہ کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت ادا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم سالی بھابی خالہ زاد چچاد ماموزاد سے ہم پردہ کریں ہماری ماں بہن بیٹیاں دیور جیٹ خالو پھپو تائزاد چچاد ماموزاد سے پردہ کریں ہمیں شریف پردہ کرنے کی توفیق دے دے ہمت دے دے شری تقریبات میں جانے سے بچا لے اور آپ راضی ہو جائیے اللہ ہر فتنے سے بچا لیجیے وہ صلی اللہ علیہ نبی امین یا یا علی اختر صاحب کی ساتھ صاحبہ بیمار ہیں اللہ کو صحت کاملہ سسر صاحب کے ذوق کو بھی ختم فرما دیا جو جو جن لوگوں نے کی فرمائش کی جو امید رکھتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دے میرے والدین کو بھی صحت عطا فرما میری والدہ کو بھی صحت عطا فرما اے اللہ مجھے میری اہلیہ کو میرے گھر والوں کو جتنے حاضرین غائبین غائبات ہیں ہمارے بچوں کو سب کو صحت عطا فرما کامل صحت عطا فرما دے جس کی جو جائز حاجت پوری فرما دیجیے اللہ صلی اللہ علیہ جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما جو بے روزگار انہیں حلال روزگار عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو قرضوں میں جکڑے ان کے قرضوں کو غیب سے انتظام فرما دے اے اللہ عاملوں کے چکروں سے جان چھڑا کر ہمیں کامل کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے وصلی اللہ علیہ نبی امین محمد سید وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگوں کی سچی طلب ہے ماشاء اللہ آج اس سے دور دور سے آپ لوگ آئے ہیں اچھا بھائی ماشاء اللہ آپ لوگوں کی کرامت ہے موبائل صحیح ہو گیا <laughs> وہ پانی وانی میں چلا گیا تھا